حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یوں قسم کھایا کرتے تھے قسم اس ذات کی جو دلوں کو پھیرنے والی ہے بات ایسے نہیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو بانوے